عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں جھانک کے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی کوئی سزا یا جرمانہ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تینتالیس